اب خوف ہے مرنے کا نہ جینے کی طلب ہے اب خوف ہے مرنے کا نہ جینے کی طلب ہے گر کوئی طلب ہے تو مدینے کی طلب ہے گر کوئی طلب ہے تو مدینے کی طلب ہے جو سمت رہے روز اقدس ہو روانہ جو سمت رہے روز اقدس ہو روانہ اب مجھ کو فقط ایس سفینے کی طلب ہے اب مجھ کو فقط ایس سفینے کی طلب ہے اب خوف ہے مرنے کا نہ جینے کی طلب ہے اب تاج سلاطین زمانہ نہیں بھاتے اب تاج سلاطین زمانہ نہیں بھاتے خاک رہتے با کے خزینے کی طلب ہے خاکے رہتے ہے کے خزینے کی طلب ہے مجھ جیسا خطا کار ہے مشتاق حضوری مجھ جیسا خطا کار ہے مشتاق حضوری پاکی ذب بہت ایک کمینے کی طلب ہے پاکی ذب بہت ایک کمینے کی طلب ہے اب خوف ہی مرنے کا نہ جینے کی طلب ہے میں خانہ دنیا کی شرابوں سے اٹھا دل میں خانہ دنیا کی شرابوں سے اٹھا دل اب ساقی کون سے پینے کی طلب ہے اب ساقی کونین سے پینے کی طلب ہے خوشبو وہی نا اہل زمانہ کو مبارک خوشبو وہی نا اہل زمانہ کو مبارک مشتاق کو آقا کے پسینے کی طلب ہے مشتاق کو آقا کے پسینے کی طلب ہے دم نکلے اثر روز اقدس پہ پہنچ کر دم نکلے اثر روز اقدس پہ پہنچ کر کچھ روز فقط اس لیے جینے کی طلب ہے کچھ روز فقط اس لیے جینے کی طلب ہے مسرور ہوں ممدوح دوں خدا ہے اثر سے مسرور و ہے خدا مدح اثر سے مدحت کے لیے ایسے قرینے کی طلب ہے مدحت کے لیے ایسے قرینے کی طلب ہے اب خوف ہے مرنے کا نہ جینے کی طلب ہے گر کوئی طلب ہے تو مدینے کی طلب ہے